في في أول كلامنا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أوسط اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ اللہ والسلام کی صاحب زادی جس کا نام دینا تھا ابن جمور جو پاس کے علاقے کا ایک سردار تھا اس زمانے میں جیسی کیفیت رہی ہو حضرت کی صاحبزادی کو اٹھا کر لے کر گیا حضرت یعقوب علیہ ہی سلاۃ وسلام نے اسے بہت نصیحت کی تاکید کی کہ بھائی بیٹی کو واپس کر دے لیکن وہ اڑا رہا ضد کرتا رہا حضرت نے فرمایا ایک شرط ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا کہ تو ایمان اور اسلام کو قبول کر لے اور سنت ابراہیمی کے تقاضوں کو پورا کر دے اب وہ عشق میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے قبول کر لیا یعقوب علیہ ہی وسلام نے فرمایا کہ تجھ کو اور تیری قوم کو ختنہ کرنی پڑے گی اسے بھی تیار ہو گیا اور ختنہ اس آدمی نے اور اس کے قوم کے لوگوں نے ختنہ بھی کر لیا لیکن جانتے ہیں کہ بڑی عمر میں جب ختنہ کی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے سوکھنے میں جب تین دن کے بعد تکلیف کا احساس بڑھنے لگا ابن جمور اور اس کے پورے خاندان والے قبیلے والے اس کا بیٹا سب کے سب مرتد ہو گئے حضرت یعقوب علیہ ہی صلاح نے وارننگ دی کہ تم دوبارہ اسلام لے کر آؤ نہیں مانا یعقوب علیہ سلاۃ وسلام حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے بھائی اور اپنے غلام ایک چھوٹے سے لشکر کو لے کر ابن جمور کے قبیلے پر خاندان پر حملہ آور ہو گئے اور جہاد کیا آپ نے ابن جمور کو قتل کر دیا اور اس کے خاندان اور قبیلے کا نام و نمود نام و نشان ختم کر دیا اور اپنی بیٹی دینا کو وہاں سے دوبارہ حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام نے حاصل کر لیا اس کے بعد اپنے ابا حضور حضرت اسحاق علیہ صلاح وسلام کے پاس آپ تشریف لائے کچھ عرصہ بعد حضرت اسحاق علیہ صلاط وسلام کا وصال مبارک ہو گیا اور پھر یعقوب علیہ سلاط وسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا حضرت یوسف علیہ صلا وسلام کا بنیامین کا اور پھر آپ کے آنکھوں کی بینائی کے چھن جانے کا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر سورہ یوسف کے اندر مفصل بیان کیا اور اللہ نے خود فرمایا مہنو نقص و علیہ کا احسن القصص کہ ایسا قصہ جو قصوں کے اندر بہترین قصہ ہو اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ واقعات کے اندر بہترین واقعہ اور قصوں کے اندر بہترین قصہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کہنے کے بعد کوئی اور شکی شبے کی گنجائش نہیں رہتی بہرحال اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا بنو اسرائیل کے پیغمبروں میں لاسٹ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ ہی وسلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اور حدیثوں میں آقا نے کہیں کسی اور پیغمبر کا تذکرہ نہیں کیا ہم نے جو عنوان شروع کیا تھا پیغمبروں کا شوق شہادت یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کے پیغمبروں میں یہاں آ کر یہ واقعات کی کڑی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق شہادت حضرات صحابہ کرام کا شوق شہادت اور جذبہ جہاد ایک بہت لمبا عنوان ہے ہمیں اگلا جمعہ جو ملتا ہے وہ ماہ محرم اور عاشورے کے تعلق سے کچھ کہنے اور سننے اور ہمارے اوپر پچھلے جمعات کے واقعات اور عنوانات کا بہت قرض چڑھ چکا ہے تو انشاءاللہ اگلی جمعہ یہ تمام قرضوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد والی جمعہ پھر دیکھا جائے گا آخا کا شوق شہادت یا یہ کہ حضرات صحابہ کرام کا جذبہ جہاد جو مناسب استخارے کے ذریعے سے عنوان آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے اب تک جن پیغمبروں کا آپ نے تذکرہ سنا ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نے خدبے کے بعد تمہید کے طور پر جو آیت آپ کے سامنے پڑی جس میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا الخد ارس اللہ مِّن قَبْلِكَ قبلی کا مین ہم من مَنْ نہ آلیہ و ہم تمام پیغمبروں کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بعض پیغمبر جن کا تذکرہ مناسب تھا اس امت کی رہبری کے لیے ہدایت کے لیے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ومن منہ ملم نقص علیہ اور ان میں بہت سارے پیغمبر وہ ہیں جن کا تذکرہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا ہاں البتہ اسرائیلی روایتوں میں انجیل میں توریت میں زبور میں اور پچھلے آسمانی کتابوں میں ان کے تذکرے ملتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے عقیدہ یہ ہے کہ جو واقعات شریعت کے مزاج سے نہیں ٹکرا رہے ہیں کسی پیغمبر کے تعلق سے یعنی کسی پیغمبر کی طرف شرک منسوب ہے الیاز بلّہ بدعت منصوب ہے بے حیائی کا کام آنکھیں بند کر کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شریعت کے اندر شرک کی تعلیم نہیں تھی اور بدت کی تعلیم نہیں تھی بے حیائی کی تعلیم نہیں تھی لیکن واقعہ درمیان درمیان کا ہے نہ شرک سے ٹکراتا ہے نہ توحید کے مخالف ہے تو کہا جائے گا نہ ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ ہم اس کی تقزیب کریں گے جھٹلائیں گے بھی نہیں اس لیے کہ اگر واقعہ سچا ہے اور ہم نے جھٹلا دیا ایک سچے نبی کے واقعے کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا اور اگر چونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اسلام کی تعلیمات پوری کی پوری سند اور استناد پر ہے قرآن شریف ہے اس کی ایک سند ہے حدیث پاک ہے اس کی ایک سند ہے مسائل ہے اس کا ایک حوالہ ہے ایسا نہیں کہ ملا کے جی میں جو بات آئی مولوی کے طبیعت میں جو بات آئی اس نے اس مسئلے کو بیان کر دیا ایسے کام نہیں چلے گا بلکہ ہر ایک مسئلے کے لیے ایک دلیل چاہیے ایک حوالہ چاہیے ہر حدیث کے لیے ہر روایت کے لیے ایک سند چاہیے اور یہ دین سندوں سے بنا ہوا ہے آزاد نہیں ہے کہ جو آدمی جو چاہے اس کے اندر داخل کر دے اسی لیے جو لوگ سیکولر مولوی ہوتے ہیں اور جمہوری مولوی ہوتے ہیں ان کا سکہ بازار میں چلتا نہیں ہے بہت دن تک چلتا نہیں ہے یہ پانی جب بہتا ہے تو پانی جب بہتا ہے تو پانی کے آپس کے ٹکراؤ کے وجہ سے اوپر ایک کپ پیدا ہو جاتا ہے ایک جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اس جھاگ کو اس کپ کو قرآن شریف زبردر راویہ کا الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ گھل جاتا ہے یہ باقی رہنے والا نہیں لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں اور بے وقوف اسے دیکھتے ہیں تو اس کف کو دیکھ کر اس جھاگ کو دیکھ کر اس کے نام و نمود کو دیکھ کر اس کی شہرت کو دیکھ کر اور لوگوں کے زبانوں پر ان کے چرچوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پانی پر جو حکومت ہو رہی ہے وہ اس کپ کی اور اس جھاگ کی ہو رہی ہے قرآن کہتا ہے باطل کی مثال سیکولر علماء کی مثال اور جمہوری علماء کی مثال اس کی طرح ہے اس جھاگ کی طرح ہے ان کا سکہ چلنے والا نہیں ہے اللہ نے شان بلند کی نبی کی اور نبی کے ماننے والوں کی اللہ نے شان بلند کی صحابہ کی اور صحابہ کے ماننے والوں کی اللہ نے شان بلند کی حضرات اولیاء اپنے محبوب بندوں کی اور ان کے ماننے والوں کی جو دین کے اندر نئی قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے ایک نیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ بھئی داڑھی مڈانے والا بھی خوش رہے داڑی والا بھی خوش رہے سود لینے والے کو بھی برا نہ لگے ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو بھی برا نہ لگے اور رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کی آگ داخل کرنے والے کو بھی برا نہ لگے بینک میں جا کر بھی دعا کر دے یہ میں جا کر ربن کو کاٹ دے فاتحہ بھی دلا دے عرس میں بھی تقریر کر دے دیوبندی مولوی آئے اس کے جلسے کی بھی صدارت کر دے اور ندوی عالم آئے اس کے اندر مہمان خصوصی بن جائے یہ سکہ چلنے والا نہیں ہے جمہوریت سیکولرزم یہ ہندوستان کے اندر تو چل سکتا ہے یہ سکہ مکی بھی نہیں ہے یہ سکہ مدنی بھی نہیں ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بنگلور والوں کا مزاج آج ہمیں دیکھنے کو ملا اتنا خراب ہو گیا اتنا خراب ہو گیا ایک ایسے مولوی کی وہ تلاش میں ہے ایک ایسے سیکولر اور جمہوری مولوی کی یہ تلاش میں ہے کہ بھائی وہ تقریر کرتے ہیں پھول کی کلیاں جھڑتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھتا تیس پر دو سال تک ایک مسجد کے اندر مسند خطابت پر وہ خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے کسی کا دل نہیں لو وہ داڑھی مڈانے والا وہ زنا کرنے والا وہ شراب پینے والا وہ ماں کا نا فرمان وہ جورو کا پجاری وہ مال کا پجاری یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے شریعت یہ کہتی ہے حق کا دامن تھامو ماں سے رشتہ ٹوٹ جائے حق کا دامن تھامو باپ سے رشتہ ٹوٹ جائے حضرت ابراہیم نے حق کا دامن تھاما حضرت ان کے باپ آزر کے گھر کو چھوڑا نہیں چھوڑا لا کا بہ جرنی ملیا میں آپ کے گھر کو چھوڑتا ہوں حق کا دامن تھاما اور بادشاہ سے مخالفت مولی نہیں بولی حضرت نو علیہ السلام نے حق کا دامن تھاما بیٹے سے لڑائی مولی نہیں مولی حضرت لوت نے حق کا دامن تھاما بیوی سے لڑائی مول لی نہیں مول لی ایک پیغمبر بتاؤ جس پیغمبر کی ساری قوم کو اس پیغمبر نے خوش کر دیا ہو جنتی بھی خوش جہنمی بھی خوش داڑھی رکھنے والے بھی خوش داڑھی مڈانے والے بھی خوش کسی عالم کے بارے میں کسی مولوی کے بارے میں میں تو نبی کا وارث ہوں نبی نے یہ تمنا کی امت کا ہر ہر فرق امت کا ہر ہر شخص جنت میں چلا جائے کوئی اللہ کی جنت میں کمی نہیں ہے اللہ جتنے اب تک مرحومین مرے ہیں سب کو جنت دے ان تو عزب ہوں فعین ہوں مولا عذاب دے گا کس کو عذاب دے گا وہ کسی کا بیٹا ہوگا تو ہوگا موت کے بعد رشتہ نہیں رہتا وہ کسی کی بیوی ہوگی موت کے بعد رشتہ نہیں رہتا وہ کسی کا دادا ہوگا موت کے بعد رشتہ نہیں رہتا وہ کسی کا پوترا نواسا ہوگا موت کے بعد رشتہ نہیں ہوگا وہ کسی کا پیر و مرشد ہوگا موت کے بعد رشتہ نہیں ہوگا وہ کسی کا مرید ہوگا موت کے بعد رشتہ نہیں ہوگا مولا یہ تیری بندگی کا رشتہ رحم مادر میں بھی تھا ماں کے پیٹ میں بھی تھا ماں کی گود میں بھی تھا دنیا کی دھرتی پر بھی تھا قبر میں بھی رہے گا حشر میں بھی رہے گا پل سرات میں بھی رہے گا مولا یہ بندے اگر عذاب قبر کا شکار ہوں گے تیرے ہی تو بندے ہیں ان تو عزیب ہوں فن ہوں یہ تیرے ہی بندے کہلائیں گے ہم برا نہیں چاہتے کسی کا مولا سب کی مقبرت فرما دے کسی نے جان بوجھ کر گنا نہیں کیا کیا بھی تو تیری شان جباری کو نہیں پہچانا تیری شان قہاری کو نہیں پہچانا تیرے شان جلال کو نہیں پہنچانا میں مولا اگر تو مغفرت دے دے ہماری ماں کو ہمارے باپ کو گزرے ہوئے لوگوں کو مولا ان خان تلا عزیز الحکیم کون تجھے پکڑنے والا ہے ہم کسی کا برا نہیں چاہتے لیکن بنگلور کے لوگوں کی جو منافقت ہم نے دیکھی بنگلور کے لوگوں کا جو مزاج ہم نے دیکھا استغفر اللہ علیہ بنگلور کے مسلمانوں یہ مزاج قیامت کے دن چلنے والا نہیں ہے یہ مزاج خبر میں چلنے والا نہیں ہے یہ سیکولر والا مزاج کہ سب کچھ رہے شکاری بھی خوش رہے شکار بھی خوش رہے ایک پیغمبر دکھا دو ایک ولی دکھا دو ایک محدث دکھا دو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اسی بخارا کے اندر اسی سمرتن کے اندر ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ حدیثوں کو بیان کرتے تھے آسمان کے پرندے پر پھیلائے رک جاتے تھے یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے جب مجلس آپ کی لگا کرتی تھی تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد مردوں کو گنا جاتا تھا کہ آج کتنے آپ کے شان جلالی کو سن کر شان رحیمی کو سن کر اور جنت اور جہنم کے قصوں کو سن کر کتنوں نے دم توڑ دیا تھا اسی شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا نہیں مارا گیا کیا نہیں پیٹا گیا کیا امام احمد امن کو کوڑے نہیں لگائے گئے کیا ابو حنیفہ کو جیل کے اندر نہیں ڈالا گیا کیا امام مالک کے پیچھے دشمن نہیں لگائے گئے ارے تمام اماموں کے سردار تمام اولیاء کے سردار تمام اختاب کے سردار تمام انسانوں کے سردار تمام جنات کے سردار ارے تم کیا کہتے ہو فلاں مولوی فلاں ملا وہ بات کرتا تھا موتیاں جھڑتی تھی نبی کون سی بات کرتا تھا نبی سے بڑھ کر کوئی نرم بات کرنے والا نبی سے بڑھ کر اخلاق کا کوئی مظاہرہ کرنے والا نبی سے بڑھ کر کوئی پیکر رحمت مجسم رحمت نبی کو کہا گیا دنیا کے کسی ملا کو نہیں کہا گیا کہ تجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا دنیا کے کسی سیکولر مولوی کو نہیں کہا گیا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو شفیع ہے یہ نہیں کہا گیا میرے آقا کو کہا گیا کیا جرم تھا کیا خطا تھی تائف کے سرزمین کے اندر آپ کو پیٹا گیا کیا خطا تھی آپ کی کے پتھروں سے آپ کا جسم لہو لہن کر دیا گیا کیا جرم تھا سیکولرزم آپ کو نہیں آتا تھا جمہوریت آپ کو نہیں آتی تھی تائف والوں کو آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے شیب ابھی طالب والوں کو آپ نہیں کچھ کر سکتے تھے دنیا کے کافر دنیا کے مشرق دنیا کے سردار پیٹ بھر کر کھاتے تھے ڈکارے لیتے تھے میرا محبوب پیٹ پر پتھر باندھتا تھا میرے محبوب کی بیٹی ایک روٹی کے ٹکڑے پر تین دن گزارا کرتی تھی حضرت فاطمہ کی ہنڈیا کے اندر برتن کے اندر کنکرے ڈال کر پانی کو ابالا جاتا تھا حضرت حسن بھوک سے تڑپ رہے تھے حضرت حسین بھوک سے بل بلا رہے تھے کیوں کیوں سیکولرزم آپ کو نہیں آتا تھا جمہوریت آپ کو نہیں آتی تھی آپ کو قرآن نے کہا ان کا نازیم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں آپ کو کہا گیا فیوا رحمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے خزانے آپ کے پاس ہیں اگر یہ خزانے نہ ہوتے صدیق آپ کے قریب نہ ہوتا فاروق آپ کے قریب نہ ہوتا عثمان آپ کے قریب نہ ہوتا علی آپ کے قریب نہ ہوتے فرشتے آپ کے قریب نہ ہوتے زمین کے مخلوق آپ کے قریب نہ ہوتی اللہ کیا ہو گیا مسلمانوں کیا ہو گیا تمہارے دماغوں کو کس کی تم پوجا کرتے ہو کسے بلی سمجھتے ہو اور کیا معیار ہے تمہارے پاس بلی ہونے کا کتب ہونے کا اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کا یہ معیار کہ ہم نے کسی کو برا نہیں کہا وہ کون سا منکر ہے کہ جس کو کہنے کے بعد لوگوں کا دل نہ جلتا ہو جاؤ تمہاری بیوی کو کہو یہ رنڈیوں کے لباس تم چھوڑ دو جس بیوی کے تم غلام ہو یہ کہنے کے بعد بیوی کا دل کیا نہیں دکے گا کہو اپنی اولاد کو یہ یہود و نصارہ کے چہرے یہ چماروں کتوں کافروں اور مشرکوں کے چہروں کو چھوڑ کر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنا لے صحابہ کے چہرے کو اپنا لے اولیاء کے چہرے کو اپنا لے دیکھو میں محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں جمعہ میں بیٹھ کر عوام کو سنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دسترخوان پر جو بیٹا تمہاری روٹی توڑتا ہے جس عورت کے جسم پر تمہارے کپڑے ہیں جس کا مہر تم نے دیا ہے اور جس کا نان و نفقہ تم ادا کرتے ہو ذرا حق بات اس کے سامنے کہہ کر تو دیکھو ذرا اپنی اولاد کے سامنے ذرا پیدا کرنے والے باپ کے سامنے ذرا جننے والی ماں کے سامنے وہ انزل عشیر تقل کے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا قوم کو ڈرانا و رب کا فکبر و سیاب کا فتحر رزر یہ بات کی بات ہے کہ قوم کے اندر آ کر حق و باطل کے معیار کو قائم کرنا پھر اس کے بعد کیوں کسی پیغمبر کو گڑھے کے اندر ڈال کر سل ڈھک کر اس کو ایسے ہی مار دیا گیا کیوں کسی پیغمبر کو درخت کے اندر لگا کر آرے سے چیر دیا گیا کسی پیغمبر کو آگ لگانے کی کوشش کیوں کی گئی پیغمبر کو خوش کرنا نہیں آیا پیغمبر کو ان کے دلوں کو موہنا نہیں آیا یہ حق کی وادی کانٹوں کی وادی ہے یہ حق کا راستہ یہ کانٹوں بھرا فخ فخر فاقے کا تائف کا شیب ابھی طالب کا یہ ہجرت کا یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا راستہ ہے یہ اے ٹی ایم کے اندر ربن کاٹنے کا یہ اخباروں کے اندر تصویریں شائع کر کر اپنی جو ہے جی حضیری کروانے کا یہ ریاکاری کرنے کا یہ راستہ نہیں ہے یہ راستہ مر مٹنے کا راستہ ہے یہ راستہ خون آلود ہونے کا راستہ ہے یہ راستہ دندان مبارک کو شہید کرنے کا راستہ ہے یہ راستہ جب دنیا میں آئے تھے چاند سورج بے نور ہو گیا تھا جب دنیا میں آئے تھے عالم جگمگایا تھا اور دنیا سے پردہ فرمائے تھے تو صدیق آئے فرمایا کہ عائشہ کیوں گھر کے اندر اندھیرا ہے عائشہ نے فرمایا چراغ میں تیل تو تھا لیکن کل افطاری کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی اس لیے ہم نے اللہ مالا کا سن تو کہہ کر وہ تیل پی لیا تھا جو وادیاں بھر بھر کر یتیموں کی رکھوالی کرتا تھا بیواؤں کی سنتا تھا وہ تحمل الکل و تقسیم المادوما و تعین والا نواہی بالحق کیا ہو گیا آج تیرے گھر میں جب تو آنکھوں کو بند کر لیا اللہ کا محترم بن گیا کیا ہو گیا آج تیرے گھر کے اندر چراغ نہیں ہے سمجھ میں آ گئی بنگلور کے لوگوں کی منافقت سمجھ میں آ گیا بنگلور کے لوگوں کا مزاج آپریشن بھی کرے ہڈی نہ ٹوٹے آپریشن بھی کرے چمڑا نہ پھٹے آپریشن بھی کرے جسم نہ پھٹے آپریشن بھی کرے انجیکشن نہ لگے آپریشن بھی کرے کڑوی دوا نہ ہو یہ ہے دنیا میں آج تک کوئی سرجن پیدا ہوا کہ جو آپریشن بھی کرتا ہو اور جسم کو بھی نہ پھاڑتا ہو دنیا میں کوئی ڈاکٹر پیدا ہوا انجیکشن بھی دیتا ہو اور سوئی بھی نہ چباتا ہو دنیا میں وہ نبی کا وارث جو یہ کہے کہ میں امر بل معروف بھی کرتا ہوں اور نہیں انل منکر بھی کرتا ہوں میں نے کسی کا دل دکایا نہیں ہے سب مجھ سے خوش ہیں یہ نبی کا وارث نہیں ہے خوش نہیں ہو سکتے اگر خوش ہونا تھا موسا سے فرون خوش ہوتے اگر خوش ہونا تھا ابراہیم سے نمرود خوش ہوتا اگر خوش ہونا تھا آخا سے ابو جہل خوش ہوتا اگر خوش ہونا تھا ابو لہب خوش ہوتا ادبا خوش ہوتا شیوا خوش ہوتا یہ دنیا خوش کرنے کی جگہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر ناممکن ہے کہ خدا کے ماننے والوں کو بھی خوش کر دیا جائے اور خدا کے باغیوں کو بھی خوش کر دیا جائے اللہ کے عابدوں اور زاہدوں کو بھی خوش کر دیا جائے اور شیطان کے پجاریوں اور شیطان کے پیشاب کرنے والوں کو بھی خوش کر دیا جائے میں مر جاؤں میری موت کے بعد بھیڑ چمار یہودی عیسائی نصرانی امریکی انگریز میرے جو ہے لاشے کو سلوٹ مارتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کافروں کے دل کے اندر اسلام کے غصے کو نہیں پیدا کیا ہے میری موت کے بعد داڑی منڈا میری موت کے بعد رشوت خور میری موت کے بعد حرام خور میری موت کے بعد ریاکار میری موت کے بعد بے نمازی میری تعریف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر گناہ کی کراہت کو اور اللہ کے غضب کو ان کے دل کے اندر پیش نہیں کیا ورنہ ناممکن ہے ورنہ ناممکن ہے ابو جہل مر رہا تھا ابو لہب مر رہا تھا لیکن نبی کے خلاف بک رہا تھا اسلام کے خلاف بک رہا تھا قرآن کہتا ہے ولید آپ کہو گے مولانا صاحب کیا آپ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جماعت بندیاں ہو جائے مسلمانوں میں فرقے ہو جائیں فرقے خدا نے بنائے ہیں ایک فرقہ جہنم کا بنایا ایک فرقہ جنت کا بنایا ایک فرقہ حق کا بنایا ایک فرقہ باطل کا بنایا ایک فرقہ نبی کے دوستوں کا بنایا ایک فرقہ نبی کے دشمنوں کا بنایا ایک فرقہ سرات مستقیم کا بنایا ایک فرقہ جو ہے زلال کا راہ زلال کا بنایا بنانے والے سے پوچھو کہ کیوں نے فرقے بنائے شریف میں خود اللہ نے فرمایا میں چاہتا تم تمام کو ایک جماعت بنا دیتا میں تم تمام کو ایک فرقہ بنا دیتا جس رب کائنات نے رب زلجلال نے ایک گندے نطفے سے ابو جہل کو پیدا کیا ادبا کو پیدا کیا فرون کو پیدا کیا قارون کو پیدا کیا شداد کو پیدا کیا وہی خدا ہی تو تھا جس نے چاند کو پیدا کیا جس نے سورج کو پیدا کیا جس نے ستاروں کو پیدا کیا جو زمین کی طاقت کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے آسمان کی طاقت کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے جو چاند اور سورج کو اپنے حکم سے چلاتا ہے گندے نطفے سے پیدا ہونے والے فرون کو نمرود کو کیا اپنے پیغمبر کی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا کیا وہ ان کو مجبور نہیں کر سکتا تھا مجبور کر سکتا تھا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اللہ نے فرقے پیدا کیے اللہ نے جماعتیں پیدا کیے ان کو کوئی متحد نہیں کر سکتا ان کو کوئی متفق نہیں کر سکتا مرد کی ذات الگ ہے عورت کی ذات الگ ہے اور اگر کوئی ملا جمہوری پیدا ہو جاتا ہے یہ کیا انسانوں میں اختلاف ہے مرد الگ عورت الگ وہ ایک جو ہے درمیانی مخلوق پیدا کرنا چاہے ہیڑوں کی وہ نہیں پیدا کر سکتا ارے یہ دنیا یہ کیا ہے یہ جانور ہیں یہ سانپ ہیں یہ بچو ہیں یہ مچھلیاں ہیں یہ پرندے ہیں اللہ کی مخلوق میں اتنی قسمیں کیوں میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں کوئی نہیں بنا سکتا اللہ نے جماعتیں پیدا کی اللہ نے فرقے پیدا کیے اللہ نے خیالات پیدا کیے ہمارا کام ان فرقوں کو جوڑنے کا ان فرقوں کو خوش کرنے کا ان فرقوں کو ملانے کا نہیں ہمارا کام ان فرقوں میں وہ فرقہ جو جنتی فرقہ ہے ان جماعتوں میں وہ جماعت جو خدا کو راضی کرنے والی ہے نبی کو راضی کرنے والی ہے ان جماعتوں میں ان فرقوں کے اندر وہ فرقہ وہ پارٹی جس کو نے فرمایا بھی اختدئی تم اختدئی تم کہ ان فرقوں میں جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں جورو کے غلاموں کے فرقے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں رشوت خوروں کے فرقے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ابو جہل کی پارٹی سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ابو لہب کی جماعت سے مجھے کوئی پرواہ نہیں سوت کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کرنے والوں سے مجھے پرواہ ہے کہ نبی کا دل نہ دکے مجھے پرواہ ہے صدیق کا دل نہ دکے مجھے پرواہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے اللہ کی رسی سے مخلوق نہ ہٹ جائے جو مخلوق کو جوڑنے کی فکر کرے گا وہ اللہ کو ناراض کرے گا جو مخلوق کو خوش کرنے کی فکر کرے گا وہ نبی کو ناراض کرے گا جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا اور نبی کو خوش کرنے کی فکر کرے گا ناممکن ہے کہ مخلوق اس سے خوش ہو جائے آپ شادی کریں سنت کے مطابق کریں آپ کی چار بیٹیاں تین بیٹیوں کی شادی آپ نے دنیا داری کے اعتبار سے دھوم دھڑاکے کے ساتھ آپ نے کی فضول خرچی کی اور ویڈیوگرافی کی مالوی کا بیان سنا کہ شادی کے اندر فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں آپ انسان بن گئے شیطان کی نسل سے نکل گئے آپ نے مسجد کے اندر نکاح کیا ایک مکے کا کھجور دیا ایک جو ہے آپ نے مدینہ طیبہ کا کھجور دیا اور مکے کے زمزم کا ایک باٹل دیا اور اسی پر نکاح ختم کر دیا دیکھنا کیا ہوگا خاندان کے لوگ کہیں گے آ گیا بڑا کنجوس مکھی چوس پہلے تین بیٹیوں پر سنت یاد نہیں آئی سو چوبے کھا کر دلی حج مخالفتیں سننی پڑیں گی نوجوان بیٹے کے چہرے پر داڑھی رکھ کر دیکھیے نوجوان بیٹے کے سر پر ٹوپی اور اماما رکھ کر دیکھیے اسرائیل نہیں کہے گا امریکہ نہیں کہے گا یہودی نہیں کہیں گے عیسائی نہیں کہیں گے خود خاندان کے لوگ قبیلے کے لوگ تانا دیں گے ارے بڑا آ گیا صاحب سنتوں پر چلنے والا معلوم نہیں تھا عورت کو بے پردہ رکھا تھا کا پہنائے ہوئے تھا چہرہ کھلا ہوا تھا معلوم پڑ گیا پردے کو اپنا لیا اور آپ نے جالی ڈال دی آپ نے گلوس پہنا دیے آپ نے ساکس اور موزے پہنا دیے قوم کے لوگ کہیں گے ارے بڑی آ گئی وقت کی رابیہ بسریا سب سے پہلے یہ وادی وہ ہے اس وادی کے اندر سب کو کچھ کرنا ناممکن ہے بنگلور کے مسلمانوں کی افسوس کی بات یہ ہے وہ ایسی سرجری چاہتے ہیں چمڑا بھی نہ کاٹا جائے ایسی سرجری چاہتے ہیں ہڈی بھی نہ توڑی جائے ایسا انجیکشن لینا چاہتے ہیں کہ جو ہے چبن نہ ہو تبھی تو میں کہتا ہوں کہ گالیاں کیوں دیتے ہیں ہمیں تبھی تو میں کہتا ہوں کہ علماء کیوں ہمیں جو ہے گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہاں کے لوگوں کا مزاج ٹیپو سلطان تو چلے گئے لیکن پورنیا کی نسل باقی رہ گئی یہاں پر جو ہے ان کے جو منافق ان کے قریبی تھے ان کی نسلوں کی آج اثرات اس قوم کے اندر باقی رہ گئے ٹیپو سلطان شجی تھے ٹیپو سلطان حق کے علمبردار تھے سورہ ابس کلام پاک کے تیسویں پارے کے ایک سورت ہے ابس ابس اب اللہ انجاہ العامہ دیکھیے گا اٹھا کر ناممکن ہے میری تقریر سے یہ بھی خوش ہو جائے صدر بھی خوش ہو جائے ہر ایک خوش ہو جائے کوئی ابو جہل کا بننا ضروری ہے کوئی ابو لہب کا بننا ضروری ہے کوئی مجھے گالیاں دینا ضروری ہے کوئی مجھے تانے دینا ضروری ہے اگر نبی کی وراثت یہ ممبر ہے نبی کی وراثت یہ محراب ہے نبی کی وراثت یہ سینے کا قرآن ہے نبی کی وراثت اگر قالا قالا رسول اللہ کا حدیث بیان کرنا ہے نبی کی وراثت جمعہ کا بیان ہے تو نبی کی وراثت یہ بھی ہے کہ نبی کو مجنون کہا گیا ان کے بارشوں کو مجنون کہا جائے نبی کو دیوانہ کہا گیا ان کے بارشوں کو دیوانہ کہا گیا جائے نبی کو پاگل کہا گیا ان کے بارشوں کو جب تک یہ نبی کی وراثت دیوانہ نہیں ملے گی شاعر نہیں ملے گی کاہل نہیں ملے گی مجنون نہیں ملے گی ہجرت کرنا نہیں پڑے گا ایک ایک مسجد کے اندر بیس بیس تیس تیس سال تک جو براجمان ہوگا یہ نبی کی ہجرت کی سنت کے خلاف ہے مولوی کا بسترا گول کیا جائے گا مولوی کو در بدر کیا جائے گا مولوی کا جینا حرام کیا جائے گا نبی کو مکے سے نہیں نکالا گیا نبی کا بس طرح گول نہیں کیا گیا یہ کون سی کرامت ہے میں کمیٹی کو بھی خوش کر لوں داڑی منڈے کو بھی خوش کر لوں چوروں کو بھی خوش کر لوں زانیوں کو بھی خوش کر لوں بیان دوں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں دے دیں گے کس کے باپ کا کیا گیا میں یہ کہہ دوں کہ کتے کو پانی پلا دیں تو کتے کو پانی پلانے سے عالمی جنت میں چلا گیا ایسی ہوائی فائرنگ کروں ایسی جو ہے ری خارج کروں کہ جس سے نہ بدبو ہو نہ خوشبو ہو نہ ہوا کا احساس ہو یہ قوم کے ساتھ غداری ہے کوئی سرجن کہتا ہے کہ پیٹ پھاڑے بغیر اور جو ہے میں جسم کو پھاڑے بغیر میں سرجری کرتا ہوں میں انجیکشن بغیر سوئی چبائے دیتا ہوں کوئی ملا کہتا ہے کہ میں سب کو لے کر چلتا ہوں میں سب کا دل رکھتا ہوں میں ایک مسجد میں رہتا ہوں میں ایک مدرسے میں رہتا ہوں یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے یہ یہ یاد رکھو سورہ ابس کلام پاک کا تیسواں پارہ حضرت ایک صحابی ہیں نابینا ہیں اندے ہیں وہ آتے ہیں اور دوسری طرف قوم کے بڑے بڑے کافروں کے مشرکوں کے سردار ہیں سرداران مکہ سرداران قریش ابو جہل ادبا شیبا ابو لہب بڑے بڑے لوگ قوم کے ناممکن ہے ناممکن ہے یم ایل اے بھی خوش ہے یم پی بھی خوش ہے یم ایل سی بھی خوش ہے ارے ارے منکر وہ چیز ہے جتنے اچھے بھی انداز میں کہو لگنے والے کو لگ کر ہی رہے گی داڑی منڈے کو کہو ہجڑے تو بھی غصہ آئے گا سر پر ہاتھ پھرا کر منہ میں لڈو دے کر میرے پیارے کیا چہرہ بنا رکھا ہے سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا تب بھی مرچیاں لگیں گی یہ خاصیت ہے منکر کی یہ خاصیت ہے نہیں انل منکر کی تم کہو گے کہ تم ہجڑا کہتے ہو اس لیے لوگ غصے میں آتے ہیں تم کتنی محبت سے کسی کو نماز کی دعوت دو بے نمازی مرچی لگ کر ہی رہے گی یہ منکر کی خاصیت ہے وہ گالی جو سامنے والے کو برا نہ لگے وہ گالی کیا ہوئی ایک لکھنؤ کا شاعر لڑائی ہو گئی اس نے سامنے والے کو کہا آپ کی زوجائے محترمہ کی شرمگاہ کے اندر فلاں عزو میں اس مخصوص انداز سے داخل کروں گا تو وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا آمین یا رب العالمین یہ گالی وہ کہہ رہا ہے کہ تیری جورو کی عزت بھی خراب کروں گا ارے منکر کو ایسے پیش کرو کہ جو لوگ منکرات کے اندر مبتلا ہیں ان کے دلوں کے اندر قرآن کہتا ہے ول یدید وی کم غیر ان کے دلوں کے اندر وہ کر رہا الیکم الکفرا ولفسوخا وسوخا یہ جو تم نے بنگلور والوں نے جو مسلک بنایا خیدی بھی خوش جہلر بھی خوش اور شکار بھی خوش شکاری بھی خوش بھیڑ بھی خوش مسلمان بھی خوش اپنے بھی خوش پرائے بھی خوش داڑھی والا بھی خوش داڑھی بنڈانے والا بھی خوش حلال خور بھی خوش یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے مسلک یہ منافقوں کا جم گٹا ٹیپو سلطان کی سرزمین میں پورنیا کی نسل کی دین ہے یہ کہیں نہیں وہی دین خان بھی ہے دھیڑوں کو چماروں کو جو الرسالہ کا ایڈیٹر ہے وہ ایک الگ مسلک الگ فرقہ ہے لیکن ایسا ایسا کہ ہر کسی کو کچھ کرنے کی چکر میں اور بیان سے پہلے دو رکعت یا اللہ میرے بیان سے کسی کو دل کو تکلیف نہ ہو نہ میرے بیان سے باطل کے ایوان میں زلزلہ بپا ہو ہم یہ دعا کر کے نکلتے ہیں ہم یہ دعا کر کے نکلتے ہیں میرے بیان سے قیصر و کسرا کے کنگن ہل جائے میرے بیان سے وائٹ ہاؤس کی جو بنیادیں ہیں فاؤنڈیشن وہ دہل جائے میرے بیان سے بش کا پاجامہ خراب ہو جائے میرے بیان سے ٹونی بیلار کا جو ہے دل کی دھڑکن بھر جو ہے وہ ہو جائے دھڑکن کے اندر اضافہ ہو جائے یہ قرآن کہتا ہے میرا میرے باپ کا خول نہیں ہم دعا کر کے نکلتے ہیں اللہ ہمارے بیان میں انتشار نہ ہو ایسی سرجری کرے مولا جسم نہ پھٹے ہڈی نہ ٹوٹے ایسا انجیکشن دے ایسی کڑوی دوا دیں مولا زبان کے اندر کیا مسلک بنا رکھا ہے بنگلور کے مسلمانوں حضرت عبداللہ ابن عامہ جو نابینا صاحب عبداللہ ہیں نابینا صاحبی ایک طرف اور ایک طرف سردارہ قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی یہ تو اپنا ہے اس کو دھکے بھی دو حضرت عبداللہ جو نابینا یہ اپنا ہے کبھی بھی بات کی جا سکتی ہے کبھی بھی ملاقات کی جا سکتی سردار خریش ہیں یہ لوگ ایمان لائیں گے ان کے پیچھے ایک ایک قوم ایمان لائے گی جاؤ بنگلور کے ایم ایل سے پوچھو ایم پی سے پوچھو یڈیوربا سے پوچھو کہ کس کی تقریر تمہیں کھلتی ہے کی تقریر سے تمہارے خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے ارے جب اسلام کے خلاف بکنے والے بکتے ہیں اور ہمارا خون کھولتا ہے تو ہم اسلام کے بارے میں کیوں نہ اس کی تقریر کرے جس سے کافروں کا خون کھولے اور مشرقوں کا غیظ و غضب بھڑکے یہ مومن کی ایمان کی علامت ہے اس کی تقریر کی شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیا کرتے تھے راوی بیان کرتے ہیں کا نہ زیرو جائز آپ ایک لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں اور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں فما کزا و کزا کیا ہو گیا اس قوم کو وہ قوم ایسے ایسے کام کرتی ہے یہ نبی کی تقریر کی شان تھی بھائیوں بزرگوں دوستوں داڑھی بنانا حرام ہے زنا کرنا حرام یہ کر سکتے تھے اللہ کے نبی نہ رہ جائش آپ کمانڈر ان چیف کیسے ہوتا ہے اٹھو گولیاں نہ چلاؤ نہیں وہ یہ کہتا ہے بھائیو ذرا گولی اٹھا لو دشمن کی طرف قدم بڑھاؤ یہ کہتا ہے وہ کیسے چیختا ہے چلاتا ہے فوجی بلا وجہ کی چیخ اللہ اکبر صحابی نے کہا خیبر کا قلعہ پتا ہو گیا یہ مومن کی شان ہے مسلمانوں اللہ کے لیے مزاج بدلو اللہ کے لیے حق و باطل کے مزاج کو سمجھو حضرت عبداللہ نابینا صحابی اور یہاں پر جو ہے سردارہ میں قریش اللہ کے نبی کے دل میں استغفر اللہ استغفر اللہ کوئی بری نیت نہیں تھی آپ نے کیا سوچا اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے سارا قبیلہ سارا خاندان سارے ملک والے ایمان حریس علیکم بالمؤمنین روف الرحیم نبی حریش تھے نبی حریش تھے میں اختلافی مسائل میں نہیں جاتا تو شریعت نے اختلافی مسائل کیوں رکھیں تدبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک دس ہزار مسائل نکلیں گے جو اختلافی ہیں بیان کرنا پڑے گا اختلافی مسائل حق کو بیان کرنا پڑے گا کون ہے جو ممبر سے جب قوم کشمکش کا شکار شکار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چاند دکھ گیا کچھ لوگ کہتے ہیں چاند نہیں دکھا میں اختلافی مسائل میں نہیں جاتا روزہ رکھنے والا رکھ لے عید منانے والا یہ کون سی شریعت ہے میں اختلافی مسائل میں نہیں جاتا فاتحہ کرنے والا کر دے نہ کرنے والا نہ کرے یہ کون سی شریعت ہے میں اختلافی مسائل میں نہیں جاتا گیارہویں کھانے والا کھا لے نہ کھانے والا نہ کھائے میں اختلافی مسائل میں نہیں جاتا اثر کے بعد ان اللہ ملائی کا تو ہوں پڑھنے والا پڑھ لے نہ پڑھنے والا نہ پڑھے میں اختلافی مسائل ارے ان اختلاف کے جھمیلے میں جب قوم کشمکش کا شکار ہو یہ نبی کے بارش کی ذمہ داری نبی کے جانشین کی ذمہ داری اس اختلاف کے جم گٹے سے وہ ہدایت کی روشنی بتائے ہو بتائے یہ اختلاف کے اندر ان گمراہیوں کے اندر یہ سچا راستہ ہے یہ سراط مستقیم ہے وہ ڈرے نہیں بولا یہ خاتون تعلم ارے گیارہویں کرنے والا کیا کہہ دے گا داڑھی مڈانے والا کیا کہہ دے گا جورو کا غلام کیا کہہ دے گا نہ سب کو خوش کرنے کی چکر میں خدا کو ناراض کر دو گے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکز ہو اللہ کروڑوں اربوں کھڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائیں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ اجل تھے <coughs> حضرت کے خلیفہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں مرید ہونا حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بچ نہیں سکتا تھا آج کی طرح نہیں سب کو لے کر چلو بھائی یہ جمہوری ملک ہے سیکولر ملک ہے پھر اللہ کو سب کو لے کر چلنا نہیں آیا قیامت کے دن اللہ کہے گا مجریمون اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ کب تک لے کر چلو گے اور کب تک لے کر چلے قیامت کے دن فریقن فل جن و فریق فل شعیب جہنمی جہنم میں جائیں گے نہیں جائیں گے کچھ لوگ وہ نہیں ہوں گے کہ جو اللہ کو دیکھ کر سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کے کوڑے مارے جائیں گے ان کی پیٹ تختی کی طرح ہو جائے گی وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے سورہ قلم کا دوسرا رکو ہے اٹھا کر دیکھو یہ پالیسی یہ نظریہ نہ قرآن کی کسی آیت کا ہے نہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے سوالات صحابہ میں کسی صحابی کا یہ مزاج نہیں ہے لاکھوں اولیاء میں کسی ولی کا مزاج نہیں ہے ایم میں کروڑوں مسائل میں اختلاف لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ورنہ اگر ہوتا تو ان کو کیوں سام چھوڑے جاتے ان کو کیوں جیل کے اندر ڈالا جاتا ان کو کیوں جو ہے اس کے اندر انگلیاں کٹائی جاتی ان کو کیوں ملک بدر کیا جاتا بخارا سمر اگر آج کہہ سکتا ہے تو کہے گا کہ جس بخاری کی روایتوں کی ایک دن بابا ہو رہی تھی اسی بخارا سمر کے اندر امام بخاری کو ماننے والا ایک فرد نہیں تھا بے یار و مددگار خدا کی مدد اور خدا کی نصرت کے امیدوار ہو کر بخارا سمر سے اکیلے نکلے تھے امام بخاری کچھ کرنا نہیں آیا تھا لوگوں کو لے کر چلنا نہیں آیا تھا بیس سال تیس سال میں نورانی مجید میں رہ سکتا ہوں امام بخاری جو نبی کے روزے کے پاس نبی سے حدیثیں لی بخارا کے اندر تا حیات وہ نہیں رہ سکتے تھے لائف ٹائم جب تمہارے موبائل کے اندر جو ہے کرنسی رہ سکتی ہے اور اس کی ویلیڈیٹی رہ سکتی ہے بخارا میں نہیں رہ سکتے تھے ایک ہر پیغمبر نے دو کام کیے ایک ہجرت کا ایک بکریاں چرانے کا ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا ہجرت کیوں کرتے تھے لڑکی کو پانے اور کاروبار کرنے زمین کے اندر زرتےزی اگانے کیوں کرتے تھے قوم کے لوگ نکالا کرتے تھے اخریجو آلال من کم ان اناسین یتطہرون کہتے تھے یہ مرد بانا بانے سے برا کام کرنے سے منع کرتے ہیں حضرت لوگ اخریجو من نکالو نکالو حضرت لط کو نکالو قرآن کی آیت ہے یہ نکلنا یہ بسترا گول کرنا یہ ہجرت کرنا یہ ہر پیغمبر کی سنت ہے یہ آخا کی سنت ہے آخا نے ہجرت کے وقت کعبے کو دیکھ کر نہیں کہا تھا اے کعبہ تا حیات اس سرزمین زمین پر نہیں رہتا اگر تیرے بسنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا کیا وجہ تھی آپ کو شاعر کہا گیا کیا وجہ تھی آپ کو کاہن کہا گیا جب تک یہ القاب یہ ہجرت اور یہ گالیاں اور جب تک نبی کے بارش کو نہیں لگتے اللہ کی قسم وہ نبی کا بارش نہیں ہے وہ غدار ہے وہ قوم کا دشمن ہے جس کے ساتھ الخاب نہ لگے جس کے ساتھ ہجرت نہ ہو جس کی مخالفتیں نہ ہو سیاست کے ایمانوں کے اندر بیٹھ کر ضمیروں کا سودا کرنے والے اوٹ کے بدلے نوٹ کے بدلے اوٹ کا سودا کرنے والے اور کھانسی کی بوت تانکوں کی بوتلوں کے اندر شراب لے جا کر مکے کی سرزمین کے اندر پینے والے ایک روزہ ایک تراوی ایک رکعت نماز نہیں تیس دن ایک ہاتھ میں باٹل ایک ہاتھ میں سگریٹ اور اس کو ایک ملا لقب دیتا ہے یہ ٹیبو کا نائب ہے یہ وقت کا ٹیپو ہے کیوں نہ وہ جو ہے سیاسی کتا مجھ سے خوش ہوگا کہ جب ٹانکوں کے اندر پاکٹوں کے اندر اسمگلر کر شراب حدود حرم کے اندر اللہ کے کعبے کے سامنے رمضان المبارک میں ایک صاحب نے اس کمینے سے پوچھا جب تجھے شراب پینا تھا جب تجھے روزہ چھونڈا تھا جب تجھے حدود حرم کے اندر اللہ کے گھر کی بے عزتی کیوں آیا کہنے لگا بنگلور میں رہتا ہوں تو یہاں کے چندے والے داڑی والے مجھے ستاتے ہیں یا آرام سے اے سی کمرے میں ٹی وی دیکھ کر شراب پیتا ہوں ایسے آدمی کو میں وقت کا ٹیپو سلطان کا لقب دوں تو وہ میرے مرنے کے بعد روئے گا کیوں نہیں وہ مجھ سے کچھ کیوں نہیں ہوگا ارے ناراض اس وقت ہوگا میں جب اس کے داڑی منڈے پر جب وہ مندروں کے اندر جا کر ٹیکا لگا رہا تھا جب قوم کے لوگ میری تصویریں اخباروں میں شائع کر رہے تھے جب سوت عام ہو رہا تھا جب رشوت عام ہو رہا تھا میں لگام کستا میں حدیث بیان کرتا میں وعید بیان کرتا اور میں کہتا انی لکم نظیر مبین کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں پھر دیکھتے کہ اس میں کتنے ابو جہل پیدا ہوتے پھر دیکھتے اس کے اندر کتنے ادبا پیدا ہوتے پھر دیکھتے اس کے اندر کتنے شیبہ پیدا ہوتے حضرت نابینا صحابی ایک طرف بڑے بڑے سرداران قریش ایک طرف اللہ کے نبی کے الیاز بلّہ الیاز باللہ بلّہ باللہ بلّہ کوئی ایسی بات نہیں یہ بڑے یا چھوٹے بس یہ بات تھی اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے ایک بڑی قوم اور ایک بڑا قبیلہ ایمان لے کر آئے گا یہ بیچارے اپنے ہیں ان سے کبھی بھی ملاقات کی جا سکتی ہے کبھی بھی بات کی جا سکتی ہے یہ مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی ایمان والوں کی حق والوں کی داڑھی والوں کی سرات مستقیم پر چلنے والوں کی اور اللہ کا اللہ کی رسی مضبوط تھامنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے درجہ کیا ہوتا ہے عزتیں کس کے لیے ہیں اور جو ہے فکار کس کے لیے ہے میں دیوبند کے کسی عالم کا واقعہ بیان کروں باسم نہروتوی کا رشید احمد گنگوہی کا اور مولانا زکریہ صاحب کا تبلیغی جماعت کا فلاں جماعت کا تم کہو گے مولانا تم دیوبندی ہو تم جماعتی ہو تم فلاں فرقے کے فلاں پارٹی کے ہو قرآن کس فرقے کا ہے قرآن کس پارٹی کا ہے قرآن کس جماعت کا ہے سورہ ابس میرا میرے باپ کا نہیں تمہارا تمہارے باپ کا نہیں انگریزی ترجمہ کنڑ ترجمہ اور اردو ترجمہ آتا ہو ابھی جمعہ کے بعد پڑھ لینا ابسا وطولنا انجاہ العام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر شکن لاتے ہو پیٹ دکھاتے ہو انجاہ العام آما کے معنی اندا اندھا آ گیا آپ کے یدری کا لالو یزک کا تمہیں کیا معلوم یہ جتنا کتنا پاک ہے او یزک کرو فتن پاہو ذکر اور شاید یہ نصیحت حاصل کر کر اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما استغنا پانت لہو تصدا وما علیہ کا اللہ عزک جن کافروں کے پیچھے جن مشرکوں کے پیچھے آپ یہ کچھ آج کے ایک سیکولر مولوی کی طرح نہیں ایک جمہوری ملا کی طرح نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ میرا جملہ لکھ کر رکھ لینا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے آخا میرے محبوب آپ کے آخا آپ کے محبوب فدا کا بی و امی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ایک منٹ دے دیں ایک منٹ کیا کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ کا تمہیں پور دیا جاتا ہے ایک منٹ تمہیں چھوٹ دی جاتی ہے تم جو چاہے کر لو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والی کی قسم کعبے کو بنانے والے کی قسم رب کعبہ کی قسم ایک منٹ کے اندر میرے آقا آدم کی پہلی اولاد سے لے کر آخری اسرافیل کی بھوک تک جتنی نسل انسانی آئی میرے آقا کی نرم دلی کو نہیں جانتے آپ میرے آقا کے شفقت کو نہیں جانتے میرے آقا کی محبت کو نہیں جانتے میرے آقا کی نرم دلی کو نہیں جانتے روتے تھے روتے تھے ایڑیاں رگڑ رگڑ سجدوں کی جگہ تر ہو جاتی تھی امی جان سمجھتی کہ میرا محبوب دنیا سے پردہ فرما چکا ہے لیکن طلبوں کو دیکھ کر انسان کی جسم کی حرارت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ میرا محبوب زندہ ہے کیا ضرورت تھی تجھے رونے کی تجھ پر تو قرآن کے پہرے نازل ہو گئے کیا ضرورت تھی تیرے رونے کی اللہ نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ ملا لیا تھا کیا ضرورت تھی تیرے رونے کی تو تو شافی محشر ہے کیا ضرورت تھی تیرے رونے کی تو تو توشن ہے کیا ضرورت تھی تیرے رونے کی لوا الحمد تیرے ہاتھ میں ہے کیا ضرورت ہے تیرے رونے کی جب تو سجدے میں جائے گا تو رب بل بلا اٹھے گا تڑپ اٹھے گا ارفا را سکا محمد سلطوتا محمد یوں سجدے میں جاتے اچھا نہیں لگتا اٹھائیے سر مانگیے آپ کو دیا جائے گا کیا ضرورت تھی جس کی پیشانی کی قسم جس کے گیسو کی قسم جس کے چہرے کی قسم جس کے دن کی قسم جس کے رات کی قسم جس کے آل اولاد کو جنتی جس کے صحابہ کو جنتی جن کے دامادوں کو جنتی جن کے بیٹیوں کو جنتی فرماتے ہیں میری امت کے لیے میں رو رہا ہوں میری امت کے لیے میں رو رہا ہوں اتنے رحیم اتنے کریم ایک منٹ دے دیا جائے ایک جھٹکے میں میرے آخا میرے محبوب ساری دنیا کو جنت میں پہنچا دیں گے یہ نہیں دیکھیں گے یہ کم وقت ابو جہل جو مجھے گالیاں دیتا تھا یہ ادبا یہ شیبا یہ یہودی عورت جو کھانے میں زہر ملائی تھی یہ فلاں جو کانٹے ڈالتا تھا یہ فلاں جس نے شاعر کہا کاہن کہا مجنون کہا پاگل کہا یہ جس نے میری بیٹی کو زخمی حالت میں شہید کر دیا حالت ہے نہ نہ ایک جھٹکے میں اللہ کی ساری مخلوق کو میرے آقا میرے محبوب جنت کے اندر پہنچا دیں گے اتنے رحیم اتنے کریم آپ یہ چاہتے تھے آپ کی طرح چاپلوسی نہیں یمیلیوں سے چاپلوسی جو ہے بھیڑوں سے چاپلوسی اور کمشنروں سے چاپلوسی مشرقوں سے چاپلوسی مندر میں ٹیکا لگانے والوں سے چاپلوسی ہندو بننے والوں سے چاپلوسی حرم کے اندر شراب کی جو ہے ٹانک کی ٹانک میں شراب پی کر جانے والوں سے نہ نہ نہ چاپلوسی نہیں میرے آخا دل نرم تھا آپ نے سوچا یہ کلمہ پڑھ لیں گے قوم مسلمان ہو جائے گی اللہ نے فرمایا نہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یا تو صحابی کو اپنانا پڑے گا یا نہیں ان سردارہ نے قریش کو اپنا کر اپنوں سے آپ کو کھونا پڑے گا ابسا انجاب العما وما یدری کا لال لہو کہ تم کیا سمجھتے ہو ایک کلمہ پڑھنے والا یہ اندھا ساری دنیا ان ابو جہلوں سے بھر جائے ساری دنیا ان ابو لہموں سے بھر جائے ساری دنیا ان سرداران قریش سے بڑھ جائے یہ کلمہ پڑھنے والا قیمتی ہے محمد میرے نزدیک تم ان کی طرف توجہ دو ان کی طرف توجہ دو ایسا نہیں ہو سکتا تھا دنیا میں کسی خامد نے چار سو کنوں کو آج تک خوش نہیں کیا یہ گھر کے چار بچے ہیں گھر بنایا جاتا ہے سب بچے خوش نہیں ہوتے ایک گھر کے اندر ایک پریوار کے اندر دس بیس خاندان ہیں وہ شادی کے اندر سب خوش نہیں ہوتے میں سب کو خوش کر دوں میں سارے لوگوں کو سارے کرناٹک کو سارے مسلموں کو یہ فارمولا نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے یہ وہ فارمولا جو رب کو ناراض کرنے والا نبی کے دل کو بکانے والا یہ فارمولا مزاج نبوت کے خلاف یہ فارمولا مزاج اولیاء کے خلاف افسوس کی بات یہ ہے چودہ سو بتیسویں ہجری چل رہی اکتیسویں ہجری چل رہی ہے ہجرت کے بعد چودہ سو تیس سال بیت گئے اور بنگلور وال مزاج نہیں بنا حق کا باطل کا سچ کا جھوٹ کا معیار نہیں بنا ارے آج لوگوں نے ایسے ایسے معیار آپ کو بنا لیا ہے کہ بھئی اگر کوئی حج میں مرتا ہے جنتی دو سال پہلے بنگلور کے ایک لاڈجنگ والے داڑھی خشخشی رکھی تھی زنا بدکاری قتل لوٹ یتیموں کا بیواؤں کا مال کھانا ان کا شیوا مدینہ طیبہ میں رمضان المبارک میں مرے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ ہوئی مدینہ طیبہ میں جنت البقی کے اندر تدفین ہوئی کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے وہ جنت میں چلے گئے دیکھو دو چیزیں ہیں ایک آدمی سنیما گھر جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا تو کہہ سکتے ہیں برے راستے میں موت آئی فال بد ہے برا فال ہے ایک آدمی جمعہ کو آ رہا تھا نماز کو آتے ہوئے مر گیا تو کہہ سکتے ہیں فال قرآن پڑھتے ہوئے مر گیا کرتے ہوئے مر گیا اور جو ہے مسجد کو آتے ہوئے مر گیا مسجد کا کنواں کھودا مٹی اوپر پڑ گئی فال نیک ہے تمہارے باپ کو میرے باپ کو لکھ کر رکھ لو نورانی مسجد کے ممبر سے پونے دو بجے میں دیوبند کا ایک کتا یہ اعلان کر رہا ہوں دنیا کے کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو اس بنیاد پر جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے وہ مکے میں مرا ہے وہ مدینے میں مرا ہے مکے میں مرنا مدینے میں مرنا جنتی ہونے کی ضمانت ہوتی کوئی صحابی مکے کو چھوڑ کر نہ جاتا مدینے کو چھوڑ کر نہ جاتا ایران میں جاؤ صحابہ کی مزاریں ہندوستان میں آؤ صحابہ کی مزاریں تہران میں جاؤ صحابہ کی مزاریں پاکستان میں جاؤ صحابہ کی مزاریں ان کو سمجھ میں نہیں آیا مغفرت کے خزانے چھوڑ کر مکے کی نماز جنازہ چھوڑ کر جنت البقیع کے قبرستان کو چھوڑ کر اس بھیڑی ملک کے اندر جو ہے آپ تمیم انصاری کو کلم کے اندر مدراس کے اندر وہ دفن ہو گئے ان کو سمجھ نہیں تھی کوئی گارنٹی نہیں کوئی ضمانت نہیں صرف پال نیک ہے ایک مومن کے بارے میں ہم نیک گمان کر سکتے ہیں کہ وہ مکے میں مرا ہے قرآن پڑھتے ہوئے مرا ہے جنت کی ضمانت پیران پیر بھی نہیں دے سکتے جنت کی ضمانت آخا نے حضرت فاطمہ کو بھی نہیں دی ہے جنت کی ضمانت حضرت عمر فاروق مدین طیبہ کے اندر آپ نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کیا کوئی دنیا کے اندر بدتوں کو رائج کر کر تصویروں کو رائج کر کر سیکولر اور جمہوری مسلک کی ایک غلط بنیاد ڈال کر کیا کوئی جنت کی ضمانت لے سکتا ہے وہ عمر فاروق جس کا محل جنت کے اندر بن چکا تھا وہ عمر فاروق جس کے بارے میں آخا نے فرمایا لوکانا بادی نبی لکانا عمر میرے بات اگر نبی ہو سکتا ہے تو عمر نبی ہوں گے وہ عمر فاروق کہ جو زمین پر کہتا تھا آسمان سے وہی نازل ہوتی تھی وہ عمر فاروق کہ جب چلتا تھا گلی کے اندر شیطان کا پیشاب قطع ہو جاتا تھا وہ عمر فاروق جس کو نبی مانگ کر لائے تھے تمام صحابہ مرید ہیں نبی کے اور عمر مراد ہیں نبی کے تمام صحابہ کو نبی صحابہ نے نبی کو مانگا تھا اور نبی نے عمر کو مانگا تھا یہ ہے وہ عمر فاروق کے موت سے پہلے سکرات میں کہتے ہیں کہ بیٹے میری موت کے بعد امی جان عائشہ کو کہنا کہ نبی کے پہلو میں انہوں نے اپنے لیے جو جگہ رکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق جو ان کے والد محترم ہیں ان کے پہلو میں جو جگہ ہے وہ جگہ مانگنا دے دیتے ہیں دفن کرنا ورنہ میری لاشے کو ایک کتے کی طرح گھسیٹ کر بقی کے گڈے کے اندر ڈال دینا اور کچھ جو ہے رعایت نہ کرنا اور میرے کلے کو مٹی کے اندر ملا دینا پھر اس کے بعد ایک مرتبہ میری موت کے بعد حضرت عائشہ سے اجازت لینا امی جان سے اجازت لینا کہیں میرے ملازے میں میری زندگی میں میرے امیر المؤمنین کے روب میں اجازت نہ دے دی ہو حضرت عمر فاروق کے سکرات لگی ہے حضرت عمر فاروق جنتی حضرت عمر فاروق مراد نبی حضرت عمر فاروق کے قیال کے مطابق اللہ کا قرآن ہوتا تھا حضرت عمر فاروق کا محل جنت میں تیار ہو چکا تھا کون ہے جنت کی ضمانت دینے والا ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہو تو آ کر بتائے قرآن کی کون سی آیت کی بنیاد پر حدیث کی کون سی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن امن عمر رضی اللہ تعالیٰ سکرات میں اپنے ابا پر رحم کھاتے ہوئے اپنے رام کے اندر حضرت عمر کا جو ہے سر رکھ لیتے ہیں حضرت عمر کو سکرات کی سختی رہتی ہے فرماتے ہیں بیٹے میرے چہرے کو میرے سر کو مٹی کے اندر ملا دے وہ سمجھتے ہیں کہ غصے میں کہہ رہے ہیں بے ہوشی میں کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہمت نہیں ہوتی لیکن حضرت عمر ہوش و حباس میں کہتے ہیں بیٹے سمجھ میں نہیں آیا اس میرے کلے کو مٹی سے ملا دے اگر خدا کے یہاں میں ذلیل ہوں تو میں مٹی میں ملنے کے لائق ہوں اور اگر میں خدا کے یہاں محبوب ہوں تو یہ مٹی مجھے ذلیل نہیں کر سکتی مجھے مٹی میں خاک آلود کر دینا بیٹے بیٹے میرے لاشے کو کھینچ کر نبی کے روزے کے پاس لے جانا پھر ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ سے اجازت لینا امی جان سے اجازت لی گئی امی جان روئی گئی امی جان نے آنکھوں سے آنسو بہایا نبی کے پہلو میں صدیق اکبر کے بغل میں نبی کا مراد اور نبی کا خلیفہ اور نبی کا وہ صحابی جس کا محل جنت میں تیار ہو چکا تھا اسے اپنے جنتی ہونے کی ضمانت نہیں تھی وہ کہتا تھا کہ قیامت کے دن میرا رب یہ کہے کہ سب جنت کو چلا جائے ایک شخص چھوڑ کر تو عمر کہتے تھے شاید میں وہ شخص ہوں جو جہنم میں جاؤں گا سو بلے کھا کر چوہے کھا کر بلی یوں کہتی ہے کہ ہم مکے میں جو ہے کفن پہن لیا ہم جنتی حرم کے اندر کتنے جنازے آتے ہیں ارے ایک فالے نیک ہے ہم ہر ایک کے بارے میں دعا کریں گے بکری والوں کے بارے میں بھی اور دنیا اگر وہاں پر مرنا جنت ہونے کی ضمانت ہوتی تو ہر حدیث کی کتاب کے اندر دجال کے فتنے کا ذکر ہے اور دجال کے فتنے کے اندر آخا نے فرمایا ساری دنیا میں دجال جائے گا لیکن مدینہ طیبہ میں آئے گا تو یہاں کے بابو تاخلہ انٹرنس گیٹ کے اندر فرشتے جوتے مار کر دجال کو ہکا دیں گے دجال مدینے میں نانے کی روایت ہے نہیں ہے مکے میں مر کر عذاب نہ ہوتا مدینے میں مر کر عذاب نہ ہوتا مکے میں جنازہ مدینے میں جنازہ اگر جنتی ہونے کی ضمانت ہوتی تو آخا کہتے جیسے دجال کے بارے میں فرمایا کہ دجال مدینے میں آنے پر جوتے مار کر ہکال دیا گیا خدا کا عذاب اگر مکے میں آئے گا اگر جنت المالا میں آئے گا اگر جنت البقی میں آئے گا مار کر بھگا دیا جائے گا وہ روایت آپ نے نہیں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر سے گزرے دو خبریں تھیں آپ کا جو خچر تھا وہ بدکنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اترے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے کون ہے یہ نبی کے زمانے کے کون ہے یہ نبی کے ماننے والے کہاں خبریں مدینہ طیبہ میں کہاں نماز جنازہ پڑھائی گئی مسجد نبوی میں عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے فرمایا ان کو کسی بڑے گنا کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک کو چغلی کی وجہ سے اور ایک کو پیشاب کے قطروں کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ٹہنی منگائی سر سبز و شاداب اور اس کو قبر کے اوپر گاڑ دیا فرمایا جب تک ٹہنیاں سر سبز و شاداب ہری رہتی ہیں یہ ذکر کرتی ہیں اور ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے عذاب کو دیکھا نہیں دیکھا مدینے میں عذاب تھا نہیں تھا بابو اس باتی عذاب القبر حدیث کی ہر کتاب کے اندر ہے اللہ مکے کی زندگی دے ہر کسی کو مدینے کی موت دے اس سے ایسی موت پر ہماری ہزاروں زندگیاں قربان لیکن دنیا کا کوئی ملا دنیا کا کوئی داڑھی مڈا دنیا کا کوئی شرابی دنیا کا کوئی زانی یہ جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے ہم کہتے ہیں خود کی جنت کی کوئی اعتبار نہیں تو اوروں کی جنت کی ٹکٹ بانٹنے آ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب قبر کے اندر لہر کے اندر ڈالا جا رہا تھا ایک صحابی نے کہا قبر تو جانتی بھی ہے جانتی بھی ہے <coughs> کون ہے یہ نبی کی لخت جگر نبی کی نور نظر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ قبر نے کہا حسب نصب بیان کرنے کی جگہ نہیں آنے والوں کے امال کو میں دیکھتی ہوں حضرت صاحب کے جنازے میں قبر میں گئے اللہ کے نبی نے فرمایا انگلیاں دکھا کر فرمائی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ڈامے ہاتھ میں ڈال کر کہ سات کی قبر کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے داخل ہو گئی سات کی قبر کی پسلیاں کون جس سات کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے ستر ہزار فرشتے ہیں جنتی بھئی مکے میں مر گئے کہتے وہ پیوٹ بھی دو سال پہلے مریا تھا زنا یہ کیا ہے جمعہ میں جو مرتا ہے رمضان میں مرتا ہے شب قدر میں مرتا ہے پیٹ کے درد سے مرتا ہے دیوار گر کر مرتا ہے شہید کا حکم ہے اللہ تعالی ممکن ہے معاف بھی فرما دے لیکن ممکن ہے عذاب میں تخفیف بھی کرے ورنہ جو لوگ حج بیت اللہ کو گئے ہیں عمرے میں گئے ہیں فجر کی نماز میں بیس بیس سب جنت ہی یہ جنت کی سرٹیفکیٹ اب تک تو ایم بی بی ایس کی جعلی سرٹیفکیٹ بکتی تھی اب تک تو صاحب انجینئرنگ کی اور ہوائی جہاز کے پائلٹ کی ڈپلیکیٹ اب تو بنگلور والوں نے جنت کی بھی سرٹیفکیٹ بنا دی دلیل کیا مکے میں مر گئے بھائی مدینے میں مر عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا پیٹھا ڈالتا تھا نہیں ڈالتا تھا روزہ رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا زکات دیتا تھا نہیں دیتا تھا صدقہ کرتا تھا نہیں کرتا تھا سب کرتا تھا مرا کہاں مدینے میں نماز کس نے پڑھانے کی کوشش کی آخا نے کفن کس کا دیا گیا نبی کی چادر کا نبی کے جسم پر لگنے والی چادر کا اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین پدر کل من منار منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا اچھی بات ہے ایک آدمی شراب پیتے ہوئے مرتا ہے ایک آدمی سجدہ کرتے ہوئے دونوں میں اچھی موت سجدہ والے نیک ہے جنتی ہونے کی سند نہیں جنتی ہونے کی ضمانت نہیں ہندوستان میں رہ کر آدمی جنتی کام کرے بکی سے محبت کرے مدینے سے محبت کرے حضرت باغ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنایا گیا اور یمن کے لیے تشریف لے گئے زاروں قطار رونے لگے اللہ کے نبی آتے آپ کا چہرہ دیکھتے تابع امام کے آپ امام ہوتے یمن کے اندر پتا نہیں کون کون سے لوگ ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نزدیک ہونا یہ محبت کی نشانی نہیں محبت کی نشانی یہ ہے کہ دور رہتے ہوئے بھی میری اطاعت کریں میں آپ کو واقعے کا حوالہ دوں گا واقعہ بیان نہیں کروں گا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ کے ایک تیل کے بیپاری آئل کے بیپاری شیخ دہان جن کی نماز جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑی گئی تھی بقی میں دفن کیا گیا تھا بقی کے اندر کیا ہے ایک طرف سے دفن کر لے کر آتی یہ قبلہ ہے وہ ادھر دیوار ہے وہاں ختم ہو گیا تو پھر یہاں سے دوبارہ یہ نہیں دیکھتے یہاں کون دفن ہوا پھر دوبارہ مہینہ بھی ہو سکتا ہے تین مہینے چھ مہینے جو بھی مدت ہو پھر دوبارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں لیکن ایک جگہ ایک قبر کو جب کھودا گیا دوسرے مردے کو دفن کرنے کے لیے تو وہاں پر فرانس کی ایک حسین و جمیل انگریز لڑکی نکلی لوگ کہنے لگے کہ فرانس کی لڑکی جنت البقی میں پوچھا گیا کہ یہاں کس نے پہلے دفن کیا تھا پتا پتا کرتے تحقیق کرتے تحقیق کرتے چھوٹا سا تھا تو مدینہ آج کی طرح بڑا نہیں تھا بالکل چھوٹا تھا پتا چل گیا تو ان کے شیخ دہان جو آئل کے بیپاری تیل کے بیپاری ان لوگوں نے کہا کہ یہاں ہم نے ہمارے بزرگ ہمارے ولی ہمارے جنتی کو ہم نے دفن کیا تھا اللہ وقت یہ تو یہاں نہیں ہے انگریز لڑکی ہے فرانس کی اچھا یہ لڑکے کون ہیں اس کو معلوم کیا جائے فرانس میں تحقیق کی گئی تو پتا چلا ہاں یہ لڑکی تھی عیسائی اور اس کو عیسائیوں کے مسان کے اندر دفن کیا گیا تھا اچھا عیسائی مسان میں کہاں وہاں وہاں کھودا گیا تو دیکھا تو شیخ دہان اللہ کا ولی مدینے میں مرا مدید نبوی میں نماز جنازہ اور جنت البقی میں تدفین نکلا کہاں سے فرانس کے عیسائیوں کے مسان سے کھول کر دیکھا گیا وہاں نکلا کہا کہ بھئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ وہاں وہ یہاں چلو جب فرانس آئے ہیں تو لڑکی کے گھرانے میں جا کر ذرا معلوم کر لیں کہ بچی کا کیریکٹر کیا تھا بچی کی ماں زندہ تھی تو بچی کی ماں نے بتایا تھی تو عیسائی لیکن چھپ چھپ کر اس نے کلیمہ پڑھ لیا تھا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن کو دیکھ کر کھول کر رویا کرتی تھی مولا کاش میں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوتی عیسائی گھرانے میں پیدا ہو کر کلمہ پڑ چکی تھی اور اسلام سے محبت تھی تو فرانس کے مسانڈ میں عیسائیوں کے قبرستان میں گورستان میں دفن کیا گیا لاش بخی میں نکلی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ ایمان اسلام سے مدینے سے بخی سے محبت تھی لاش یہاں سے نکلی سوال یہ کہ اس کی جنازہ تو مدینے طیبہ میں پڑی گئی اور دفن تو بقی میں کیا گیا خدا جانے کتنے مردے آج جو ہے بقی سے بھاگ کر ہندوستان آ چکے ہوں گے اور کتنے مردے ہندوستان سے نکل کر بقی میں جا چکے ہوں گے مالا میں جا چکے ہوں گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ تم مکی ہو کر مدنی ہو کر حجازی ہو کر عربی ہو کر حجازی ہو کر یہ تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنے والا ہے خدا جانے شیخ دہان کی طرح کتنے مولوی ہندوستان بھاگ چکے ہوں گے فرانس کی اس لڑکی کی طرح کتنے نبی کے عاشق کتنے نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والے کل جنت المالا سے نکلیں گے کل جنت البقی سے نکلیں گے تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی اب رہی شیخ دہان کی بات یہ تو اللہ کے ولی تھے تیل کے بیپاری تھے حلال و حرام کی تمیز کرنے والے تھے یہ کبھی بیان کا ربن نہیں کاٹا تھا یہ کبھی اخبار میں تصویر نہیں لائے تھے یہ کبھی سیکولر اور جمہوری مسلک کا چلن نہیں چلا تھا انہوں نے کبھی سب کو خوش کرنے کا فارمولا نہیں اپنایا تھا انہوں نے کبھی بدت کو کے خلاف آواز کو آواز نہیں ملائی تھی یہ تو للکارنے والے الگارنے والے تھے ان کا کیا مسئلہ بیوی سے جا کر پوچھا تو بیگم نے کہا سب نے کیا تھی خوبیاں تھی اللہ ان کو جنت مغفرت کرے لیکن جب مجھ سے ملاقات کرتے اور غسل کی نوبت آتی ایک مرتبہ ان کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ عیسائیہ میں بڑا اچھا ہے کرسچنوں میں جورو مرد ملے ملے بعد میاں بیوی مباشرت کے بعد عیسائیہ میں غسل نہیں ہے یہ ذرا اچھا لگتا اتنا کہنا تھا اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کی امت میں پیدا ہو کر عیسائیوں کا طریقہ پسند کرتا ہے اللہ نے اس کی لاش کو فرانس کے مسان کے اندر منتقل کر دیا سمجھ گئے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں بیکار کی جو ہے چیزیں ہیں حضرت سات آپ کی نماز جنازہ نبی نے پڑھائی حضرت سات کی نماز جنازہ میں ستر ہزار فرشتے آسمان سے آئے اور نبی جب قبر مبارک پر گئے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں تھی پوچھا گیا کیا بات ہے آخا فرمایا ابھی میں نے دیکھا کہ سات کی قبر نے سات کو ایسے ملایا کہ دائیں پسلی بائیں اور بائیں پسلی دائیں آ گئی کون سے ملا کے بارے میں کون سے مولوی کے بارے میں کون سے امام سیاستدان کے بارے میں کون تمہیں جنت کی سند دعا کر سکتے ہو رب نقب الدینہ سماحنا بل ایمان مولا سب کی تو مغفرت کر سب کو تو جنت میں ڈال دے سب کے قبروں سے عذاب قبر ہٹا لے دعا تو کر سکتے ہو لیکن کسی کو جنت کی ضمانت نہیں دے سکتے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے کافر کو کافر کہنے کہتے نہیں تھے پوچھا گیا کہ حضرت وہ تو کافر ہے بتوں کی پوجا کر رہا ہے حضرت فرماتے کیا پتا موت کے وقت وہ کلمہ پڑھ لے اور کہنے والے کیا اللہ موت کے وقت کلمہ سلب کر لے چھین لے کیا پتا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے آدمی کا ریکارڈ کیا غلام مولوی تھا غلام سیاست دان تھا حق بولتا تھا سنتوں کو زندہ کیا اس کی تقریر کو سن کر میری زندگی میں بدلاؤ آ گیا اس کی تقریر کو سن کر میرے چہرے پر سنت آ گئی اس کی تقریر کو سن کر میاں بیوی کی لڑائی دور ہو گئی اس کی تقریر کو سن کر مسجد کے اندر نورانی ماحول پیدا ہو گیا اس کی تقریر کو سن کر بدت کا جنازہ نکل گیا اس کی تقریر کو سن کر اولیاء کے طور طریقے یہ کیا طریقہ اس کی تقریر میں کسی کو دل دکانے والی بات نہیں سب کو لے کر چلنے والے تھے سب کو خوش کرنے والے تھے یہ فارمولہ نبی کو معلوم نہیں تھا یہ فارمولہ اولیاء کو معلوم نہیں تھا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور اللہ کبر پیدا ہو اللہ مجھے موت دے دے میں کبر کے لیے نہیں حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے باطل کا سکہ اور پانی پر اگنے والی جو جھاگ ہے نا یہ جھاگ یہ کب دیر تک رہتا نہیں جب بارش کا پانی جاتا ہے اوپر کپ ناچتا ہے ڈنگ ڈنگ بول کر ناچتا ہے لیکن دو منٹ میں مر جاتا ہے پانی کے بلبلے یہ چلنے والا سکہ نہیں جس کی کرناٹک کی ریاست نے جس سیکولر جمہوری مولوی کو بہار میں کون جانتا ہے جھارکھنڈ میں کون جانتا ہے سعودی میں کون جانتا ہے یو پی میں کون جانتا ہے اور حق کے بول بالے والے کو ساری دنیا کے لوگ پہچانتے ہیں نبی کے وارث کو ساری دنیا کے لوگ پہچانتے ہیں آج دنیا ہمیں کہے یہ ہجڑا کہتا ہے یہ گالیاں دیتا ہے یہ بکواس کرتا ہے یہ رنڈی بولتا ہے یہ ممبر پر سور بولتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ نبی نے بتایا یہ قرآن نے بتایا کہ برے لوگوں کے دل کے اندر جب تک ہم غصہ نہ پیدا کریں وہ مخالف نہ ہو اس وقت تک ہم نے حق کا حق ادا نہیں کیا مولانا وزیر صاحب اس مسجد کے بہت پہلے جب میں یہاں امام بن کر آیا مولانا قاسم صاحب جو اتر پردیش غالباً سہارنپور کے رہنے والے تھے امام صاحب ان کے وہ معاون اسسٹنٹ امام تھے ان کی غیر موجودگی کے اندر یہاں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے بڑے نیک مزاج کے نیک تینت کے امیر نہیں پائی پائی پائی جما کر حلال کی کمائی سے اس مرتبہ انہوں نے حج بیت اللہ کیا اور پتا بھی چل جاتا ہے جورو کے غلام بھی جاتے ہیں اولاد کی حگیز بننے والے بھی جاتے ہیں سیاست دان بھی جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے والے بھی جاتے ہیں ریاکار بھی جاتے ہیں شہرت کے پجاری بھی جاتے ہیں اور یہ بیچارے ہمیں جو ہے اگر کوئی وہ کہتا آدمی جو بیوی کی بات مان کر ہر سال عمرے کو جا رہا ہے سیر و تفریح کو جا رہا ہے <coughs> بچی کی شادی کی تیاری ہم بات قبول نہ کرتے بیچارے ٹیوشن پڑھا کر اور مدرسہ پڑھا کر پائی پائی انہوں نے جمع کیا وہ اللہ کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے وہ ذمہ دار ہیں حدیث کا بیان کرنا غلط حرام خواب کا بھی بیان کرنا غلط ہے حرام ہے حدود حرم میں عزیزیا میں یہ قیام پذیر تھے انہوں نے موبائل دکھا کر کہا اس موبائل کا برا ہو کہ الارم کی گھنٹی بجنے لگی اور میرا خواب ادھورا ہو گیا جھوٹ ہے اور غلط ہے وہ بیان کرنے والے مولانا وزیر صاحب جانے ان کا خدا جانے لیکن حدود حرم کے اندر اور ایام حج کے اندر ایک خواب انہوں نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ خواب کے اندر انہوں نے یہ کہا میں ہمیشہ اثر کی نماز کے بعد سے مکی صاحب جو مطاف کے اندر یا مسجد الحرام میں ایک ان کی اپنی کرسی ہوتی ہے بیٹھ کر وہ تقریر کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ الحمدللہ ان کی تقریر سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور جنہوں نے بدتوں سے توبہ کی ہے بہت بڑی تعداد ہے اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے اللہ ان کی کرسی کو بہت دیر تک ان کے حق میں قائم اور دائم فرمائے نظر بد سے بچائے مسجد الحرام میں متاف میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر دین کی دعوت نشر و اشاعت بدت کے خلاف اعلان جنگ کابر علماء دیومند کا تذکرہ یہ انہی کا حق تھا فرماتے ہیں اثر کے بعد میں بیٹھ جاتا تھا تاکہ حضرت کے قدموں کے پاس رہوں اور کچھ سوال بھی کر سکوں اور قریب سے بات زیادہ بھی سمجھ میں آتی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اثر کی نماز حرم میں پڑھا ہوں اور بالکل قریب کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور وہ جو حد بندی کرتے ہیں وہاں کے صفائی کرمچاری اور ملازمین کے پٹے لگا رہے ہیں کہ یہاں اتنے احاطے میں لوگ بیٹھ کر حضرت کا بیان سنیں گے تمام لوگ مشتاق ہیں کرسی خالی ہے اور ابھی انتظار ہے مکی صاحب کا کہاں انہوں نے اللہ کرے ان کا خواب سچا ہو جائے اللہ کرے وہ قبولیت کا درجہ رکھ لے فرماتے ہیں کہ حضرت کہا کسی نے کہ مکی صاحب آج تشریف نہیں لائیں گے نورانی مسجد کے خطیب مولانا انظر شاہ آئیں گے کہ فرماتے ہیں میرے دل میں خوشی ہونے لگی کہ اللہ نے آپ کی مقبولیت کی یہ نشانی کہ اس مقام پر آپ کو اللہ نے پہنچا دیا کہتے ہیں کہ میرے تصور سے باہر تھی بات کہ اس کرسی میں اللہ کے کعوے کے سامنے بیٹھ کر کیا یہ گالیاں دینے والا بیان کرے گا فرماتے ہیں کہ آئے اور آنے کے بعد جو ایک رسمی طریقہ ہے حمد درود پڑھنے کا اور اس کے بعد آخر میں وہ جو آپ درود سنتے ہیں اللہ صلی سیدنا فی اولی کلامینا و اوسطی و آخری کلامینا اللہ کی قسم انہوں نے کہا جھوٹ ہے وہ جانے خدا جانے نقل کرنا میرا کام ہے فرماتے ہیں یہاں تک کہہ کر بیان جاری کیا اچانک تحجد کے لیے میری موبائل کی گھنٹی بجی اور میری آنکھ کھل گئی میرے ساتھیوں کو میں نے خواب بیان کیا تو میرے ساتھی کہنے لگے حضرت کے بیانوں کی مقبولیت کی نشانی کہ اللہ کے مہمان کو حدود حرم کے اندر اللہ کے گھر کے سامنے بیان کرتا ہوا دکھائی دیا ہے حدیث پاک میں آخا نے فرمایا مومن کا خواب مبشرات مومنین میں سے ہے یعنی مومنین کے لیے خوشخبریوں میں سے ہے ہم اپنی تعریف آپ نہیں کر لیتے ہم یہ کہہ رہے ہیں دنیا والے ریجیکٹ کرے دنیا والے اللہ کسی کو کعبے کے پاس دکھا رہا ہے اور دنیا والے جس کو جنت کی صنعت دے رہے ہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ایک عالم صاحب نے بتایا اسی طریقے سے خدا کرے وہ عالم بھی جھوٹا ہو جائے خدا کرے وہ خواب بھی جھوٹا ہو جائے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخا آئے اور ان کو فرمایا جاؤ فلاں مسجد کے امام سے کہہ دو وہ ممبر پر عربی خطبے کے ساتھ اردو تقریر کرتے ہیں کہو یہ مزاج نبوت کے خلاف ہے یہ مزاج سنت کے خلاف ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ ایک امام ایک جمہوری ملا نبی کے خواب کو ٹھکرا نہیں سکتا نبی کا عاشق یہ کام نہیں کر سکتا مولوی تو جھوٹا تیرا خواب جھوٹا خدا کرے یہ جھوٹ بول دے اور جھوٹ بولنے کے بعد توبہ کر لے لیکن کہتے ہیں میں اس امام کے پاس گیا دروازے کو کٹ آیا آدھا دروازہ کھولا یہ غریبوں سے تین پوروں سے انگلیوں کے ملتے ہیں امیروں سے سینے پر سینا لگاتے ہیں یہ جمہوری ملا کی سنت رہی ہے آدھا دروازہ کھول کر کہیے فرمائیے تو کہنے لگے حضرت بڑا اہم مسئلہ چلیے مسجد میں بیٹھ کر بات کرے یا گھر میں بیٹھ کر بات کرے انہوں نے کہا ایسے بتیرے لوگ ہزاروں آتے ہیں کہیے گا جو کچھ کہنا ہے چپلوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ کہنے لگے رو رو کر اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے آپ کے تعلق سے فرمایا جاؤ فلا مولوی کو کہہ دو کہ ممبر سے ہٹ کر وہ جو ہے عربی تقریب اردو تقریب جیسے ہم کرتے ہیں کرے مخلوط خود بانا دے دروازہ پھیر سے بند کیا جیسے کوئی جنا مانگنے کے انہوں مولوی کا کہنا تھا میں تو کہہ رہا ہوں نا خدا کرے مولوی جھوٹا ہو جائے ملا صحیح ہو جائے ہم نہیں چاہتے اس ملا کو عذاب ہو نبی کے خواب کے دتکارنے کی وجہ سے اس کے بعد یہ ہوا اللہ نے وہ حضر اس جو ہے ملا کو دے دیا کہ وہ مخلوط خطبہ ممبر پر تاحیات نہ کر سکا یہ جو ہے تاریخ ہے اور یہ ہسٹری ہے سچ سچ رہتا ہے جھوٹ جھوٹ رہتا ہے ہم نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی کے طریقے پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو گے یہ چہرے پر رونق ہو جائیں گے دشمن تو بننا ہی ہے وہ جورو کے حساب سے بنے یا دین کے حساب سے بنے یہ رکھ لو لکھ کر پھر ان کے دشمن نہیں تھے کیا پھر ان کے دشمن موسا علیہ السلام تھے نمرود کے دشمن ابراہیم تھے ابو جہل کے دشمن صدیق دشمن تو ہونا ہی ہے جب دشمن ہونا مقدر ہے مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مخلوق کو کوئی خوش کرنے والا مئی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا کہاں تک کچھ کرو گے کس کس کو خوش کرو گے اور کب تک کچھ کرو گے یہ جو بیٹے ہوئے نا ان کے مزاج کے خلاف کل کوئی بات آئے گی تین طلاق کے پتھر میرے منہ پر ماریں گے بھاگ جائیں گے تو نہیں تو اور مسجد زندہ باد پھر اس کے بعد کہیں گے سو مولوی وہ بھی قرآن حدیث بولتے سو سمجھ گئے کچھ نہیں کر سکتے کتنے بھگوڑے بھاگے کتنے بھاگنے بھاگنے والے بھاگے ہم کس کس کو کچھ کر پائے ہم جب آئے نائنٹی فائیو پرسینٹ لوگ وہ نہیں ہیں جو شروع میں تھے جو ہمارے گن گاتے تھے ہم کو لے کر پھرتے تھے ہمارے نعرے بلند کرتے تھے کوئی جورو کا غلام کوئی داڑھی منڈا کوئی چٹپن والا کوئی سوت خور کوئی رشوت خور اسے وہ بری لگی وہ اسے بری لگی وہ اسے بری لگی پتا بھی نہیں ملے سلام علیکم کام نہیں آ تو میں پیچھے آ کو چلے جاتا ہوں یہ دھوکے کی بات کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے سب کو کرے کہاں تک کب تک یہ ناممکنات میں سے ہے جب یہ ہونیر والی مخلوق نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں کیوں نہیں پڑتے نبی کو خوش کرنے کے چکر میں کیوں نہیں پڑتے اس لیے سنتوں میں اللہ نے برکتیں ہیں برکتیں رکھی ہے آج انسان روزی میں خیر و برکت نہیں روتا ہے آج انسان میاں بیوی میں الفت نہیں روتا ہے آج انسان اپنی زندگی کے اندر خیر و برکت نہیں ایک تو کمائی ایک زندگی ان تینوں چیزوں کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا سا عمل میاں بیوی میں الفت کمائی میں برکت زندگی میں خیر و عقیت تین چیزیں اور تینوں اہم فارمولا کتنا سستا فرمایا مسلمان صبح کے سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کر نکلے باوضو وضو جب سنتیں پڑے گا وضو گھر ہی میں کرے گا مسجد میں وضو کر کے گھر میں سنت پڑے گا گھر میں وضو کر کر سنت پڑے گا فرماتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے اللہ ختم کر دے گا اللہ روزی میں خیر و برکت عنایت کرے گا اللہ تبارک تعالی زندگی کے اندر برکتیں دے گا آج زندگیوں سے برکتیں چھن چکے ہیں یہ عمل چھوٹا سا تین منٹ کا عمل فارمولا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتنی خیر و آفیت کے اللہ تعالی کے فیصلے ہیں ان نوادر ایک کتاب ہے اور علاؤدی ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے یہ جو خناس ہے نا خناس پوری تقریر سنو گے پیچھے جا کر کہو گے کیا بھائی مرگے غیبت کرنا جائے اس کی ہم نہ معلوم نہیں وہ ہم نام نہیں لیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مزاج نبوت کو اپناؤ ہم کہہ رہے ہیں حق کے مزاج کو اپناؤ یہ خناس بڑا خطرناک ہے حضرت آدم حضرت ہوا کو اللہ نے پیدا کر دیا شیطان اپنے پلے کو اپنے بچے کو لا کر حضرت ہوا کے حوالے کر دیا آدم تو گئے سیر و تفریح کو تم جو ایک کام کرو اس پلے کو اپنی خدمت کے لیے لے لو حضرت آدم آئے پوچھا کہ بیوی کیا ہے کہا کہ شیطان آیا تھا میری خدمت کو نوکر دے کر گیا حضرت آدم علیہ سلا وسلام کو غصہ آیا آپ نے اس کناس کے دو چار ٹکڑے کیے چار ٹکڑے وہ بچہ تھا شیطان کا اس کا نام تھا خناس جو آج ہمارے دلوں کوئی فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا پیچھے سب حضرت جماعت کے خلاف ایک باپ کے نطفے سے پیدا آؤ بیٹو بات کرو دینیات کے بارے میں ہم نے بات کہی دینیات کو جنہوں نے جاری کیا وہ جو دودھ والے صاحب ہیں وہ آئے تھے ہم نے فیس کیا ہم نے ان کو منوایا اللہ کی قسم وہ مان کر گئے ہم نشے میں درد پی کر اور گانجا پی کر بات نہیں کرتے آؤ بات کرو ہمت ہو تو یہ پیچھے غلط فہمیاں پھیلانا اور بدگمانیاں پھیلانا ناطے توڑنا یہ خناس کا کام ہے یہ خناس کے چار ٹکڑے کیے چار پہاڑوں پر رکھے چلے گئے حضرت آدم آئے شیطان آیا پوچھا میں نے کام والا بچہ دیا تھا کیا ہوا کہا کہ شیطان آیا کہا پوچھا کیا کہا کہ حضرت آدم نے اس کے چار ٹکڑے کیے چار پہاڑوں پر رکھے شیطان نے کہا جڑ جاؤ میرے بچوں بچہ جڑ گیا پھر دے دیا اور چلا گیا حضرت آدم آئے اور کہا پھر کہاں سے آ گیا حضرت ہوا نے کہا خبیص شیطان آیا تھا اور اس نے پوچھا کہ میرا خناس کہاں میں نے کہا کہ اس کے چار ٹکڑے کیے چار پہاڑوں پر رکھ دیے اور شیطان نے آواز دی وہ جڑ گئے اور جان پیدا ہو گئی تو اس کے بعد حضرت آدم نے پھر اس خناس کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کی راک کو بہتے پانی کے اندر ڈال دیا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اب دیکھے خناس کیسے پیدا ہوتا ہے تو آپ آگے کی بات بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ شیطان پھر آیا پھر حضرت ہوا سے پوچھا کہا حضرت آدم نے کہا کہ جلایا اور راک ڈال دیا اس کے آگے کا بھی آپ کو جواب معلوم ہوگا کہ پھر خناس نے کہا جڑ جا تو وہ راک جڑی اور پھر خناس پیدا ہو گیا تو پھر یہ انسان کے دل میں بسا کیسے اور پچھلے جو ہمارے قرض باقی رہ گئے اور ہماری جو عنوانات ادھورے رہ گئے اور ایک اہم چیز الحمد للہ سم الحمد للہ آپ کی دعاؤں سے یہ جو مسجد کا سامنے والا حصہ ہے اس کو خریدا جا چکا ہے بورویل بھی لگایا جانے والا ہے دعا کرے اللہ میٹھا شیریں وافر مقدار میں نہ ختم ہونے والا پانی نصیب فرمائیں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تعمیری کام بہت جلد شروع ہونے والا ہے اس حصے کا رجسٹریشن بھی کیا جا چکا ہے اب بس دائیں حصے کا جو مسجد قدیم ہے کہلاتی ہے وہ حصہ لینا باقی ہے آپ حضرات اپنی والدہ والد اصال ثواب کے لیے اپنی آخرت کو منوانے کے لیے اس خناس کی بات نہ مان کر کثیر مقدار میں چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائیں اور ایک خاص بات ہے ہمارے ملنے جلنے والے ساتھیوں کے اندر ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے سہیل ہر رمضان میں اعتکاف کے لیے آتے تھے یہاں الحمد انہوں نے احیاء سنت کا کام کیا نمازوں کے بعد جو سری دعا آئی وہ جرنیل ایک مجاہد سپاہی بن کر اس سنت کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی میں تو صرف کرسی پر بیٹھ کر مسئلہ بیان کر سکتا ہوں اس مسئلے کو لاگو کرنا یہ قوم کے نوجوانوں کا کام ہوتا ہے جب تک وہ رہے ہم نے جو باتیں بیان کی وہ اس مسجد کے اندر انہوں نے لاگو کیا یہاں چار چار رکاتوں کے اندر تجبی ہوا کرتی تھی وہ بیکار کی تصبیحات بدت کی تصبیحات تھی ان کو ختم کیا مصنون طریقہ لایا تراوی کے اندر بجلی کو گل کرنے کا ایک جو طریقہ تھا اس کو انہوں نے لاگو کیا خطبے کے اندر اصا لینا تھا وہ اصا کو ہٹانے کی بدت ہٹانے کا کام انہوں نے کیا اس بدت کو بہت سارے کام اللہ نے ان سے لیے جو نوجوان اس نوجوان کی زندگی مشعل راہ ہے آج کے نوجوانوں کے لیے جو آدمی سنت پر چلتا ہے اللہ اسے شہادت تک پہنچاتا ہے کوئی بہم و گمان نہیں کر سکتا تھا کہ الجبیل کے اندر اپنے مکان میں مغرب کی نماز پڑھ کر ہم عمرے میں گئے تھے بہت خدمتیں کی ریاض الجنہ میں ساتھ رہے اور وادی جن کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ واقعہ بھی انہی کے ساتھ پیش آیا تھا اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے جو آدمی سنتوں پر چلتا ہے گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا سب کو کچھ کرنے کے چکر میں نہیں رہتا اللہ اسے شہادت کا پیالہ کیسے پلاتا ہے مغرب کی نماز پڑھے ایک کافر ایک دشمن آپ کے در پر آیا ظاہر سی بات تھا کہ وہ ان کی بیوی کا جان کا ان کی اولاد کا اور ان کا جان کا دشمن تھا یہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور زور زور سے وہ بل بجا رہا تھا اور دروازہ رہا تھا سلام پھیرا وضو کی حالت میں ایک ڈنڈا لے کر ایک کافر کا مقابلہ حدیث میں آتا ہے جو اپنی بیوی کی عصمت بچانے کے لیے مر جائے وہ شہید ہے حدیث میں آتا ہے جو اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے مر جائے وہ شہید ہے یہ گیا یہ گئے اور اس کا مقابلہ کیا اس ظالم نے پیچھے سے چھرا گھوم دیا اور وہ بار ایسے لگا وہیں ڈھیر ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے اس مسجد کے اندر احیاء سنت کے اندر ان کا بڑا رول رہا ہے آج کا نوجوان اس اور ایک ایک حلال و حرام کی تمیز کرنے والے جب ان کو ہم نے رخصت کیا ایک ٹیکسی والے کا پیسہ باقی رہ گیا تھا وہاں سے انہوں نے پیسہ بھیج کر اس سے معافی انہوں نے مانگی تھی یہ سب حلال و حرام کے دس گھرانے ان سے چلا کرتے تھے ان کی پرورش کرنے کے لیے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا تھا ایسا آدمی جو حلال و حرام کی تمیز کرنے والا سنتوں کا شیدائی سنتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت نصیب کرتا ہے تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں دعا کریں کروٹ کروٹ راحت اللہ نصیب فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کی بیوی حاملہ ہے بچی چھوٹی ہے شادی ہو کر تقریباً چار ساڑھے چار سال سال اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر یعقوب اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا فرمائے آمین واخدان الحمد للہ رب العالمین